اس طرح کافر نہیں سنتے عالما کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا ان الاموات لا پس علماء یہ بات معلوم ہو گئی کہ مردے نہیں سنتے وہ اللہ لم سے تشبیح فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مردے سنتے تو یہاں اللہ جل جلالہ کی کتاب میں جو تشبیح ہے یہ تشبیح غلط ہو جائے گی میرے خیال میں ماننے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا امت محمدیہ میں چوٹی کے علماء و محدثین نے صاف لکھا ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے ذات اور قانون یہی ہے معجزات اور خوار عادت کی بات الگ ہے اس سے قانون نہیں بدلا کرتا یہاں تک ہم نے یہ بات بتا دی کہ قرآن جو قطعی کتاب ہے اور حدیث جو دوسرے نمبر پر ہے اور صحابہ پھر تابعین پھر امام بخاری اور دیگر محدثین پھر علماء دیوبند تقریباً بے شمار حوالے آپ لوگوں نے ابھی تک سن لیے کہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے محدثین اور صحابہ کرام اور تابعین اور پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام اور اللہ جل جلال ساری دنیا کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے مردوں کے ساتھ کھجور کی گٹڑی کے اوپر سفید پردے جتنا اختیار نہیں ہے اگر وہ سن لے تو تمہارا کچھ کر نہیں سکتے لہذا اللہ کو پکارو وہ ہر وقت سنتا ہے اس مسئلے میں کیوں پڑے ہو کہ لوگوں کو مردوں کے سامنے جھکا رہے ہو تو جو لوگ اس مسئلے کو اعتقادیات سے مانتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ عقید اعتقادیات کا تعلق ہے مانگنے کا تعلق ہے سننے کے اوپر شرکیات کی بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے آج کل جتنی دنیا قبروں سے آس لگائی بیٹھی ہے جتنی دنیا اہل قبور سے منگتی پھرتی ہے یہ سارے کے سارے سماع الموتا کی وجہ سے ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اس لیے تو ان سے مانگتے ہیں اس لیے تو ان کے ہاں فریادیں لے جاتے ہیں جب مسئلہ اعتقادیات کا ہے تو قرآن اور خبر متواتر اور اجماع قطعی کے علاوہ کوئی دلیل اس میں درکار نہیں مرد ہے تو قرآن کی ایک آیت اپنی مدعا پر پیش کریں ورنہ قرآن کے سامنے چپ ہو جائیں اگر مسلمان ہے تو قرآن کے سامنے چپ ہو جائیں لیکن اگر مسلمان نہیں قرآن کے باوجود پھر بھی بول رہا ہے اور علماء کی ان باتوں سے غلط استدلال کرتا ہے کہ بھئی مردے پھر جملہ سنتے ہیں تو اس کی ہم نے تشریح کر دی کہ فل جملہ سننے یا علماء نے جو لکھا ہے کہ مسئلے مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے تو ہم نے اس کی توجیح کر دی کہ اختلاف کا معنی یہ توڑا ہی ہے کہ سارے مردے ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں کہ نہیں اس میں اختلاف ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مردہ ہر وقت ہر کسی کی بات نہیں سنتا اختلاف صرف اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلیب بدر کے مشرقین سے بات کی انہوں نے سنی کہ نہیں اس میں اختلاف ہے دوسری کسی بات میں اختلاف نہیں لہٰذا یہاں تک ہم نے یہ بات بیان کی کہ اگر مسئلہ اعتقادیات کا ہے اور مسئلہ عقیدے کا اگر ہے تو اس پر یہ دلائل کافی ہے اور قرآن کی دلیل اگر یہ لوگ مرد ہیں اور واقعی یہ قرآن اور سنت کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہیں تو کم از کم ہمیں یہ ایسی آیت بتا دیں جس کے اندر مردوں کی سنی کی بات ہو اس کے علاوہ اگر یہ مسئلہ اعتقادیات میں نہ ہو مثال جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عقیدے سے نیچے کا درجہ دو تاکہ اس میں ہم سب کچھ گسا سکے اس میں بے حقیقی روایات کو بھی دخل دے دیں اس میں کمزور روایات بھی داخل کر دیں اس کے اندر باتوں کو بھی جگہ دے دیں اس میں بہت ساری باتیں ہم داخل کر تو یہ لوگ اس کو عقیدے سے نیچے لا کر صرف اپنی من گڑت باتوں کو داخل کرنے کا خیال رکھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسئلہ فروعی ہے لہذا فرعی مسئلہ اگر ہے تو اس پر آئندہ نشست میں بات ہوگی وہ آخر الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں ہم نے قرآن اور اس کی تشریح کے بعد احادیث مبارکہ اور پھر امت کے تمام مفسرین کے حوالے ہم نے سنا دیے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اب یہ مسئلہ پہلے اتنا اہم نہیں تھا میں نے شروع میں بتایا ہے لیکن اب اہم اس لیے ہوا کہ سننے کے بعد لوگوں نے وہاں سے مانگنا شروع کیا قبروں کا طواف شروع کیا ساری دنیا اپنی فریادیں اصحاب قبور کے پاس لے جاتے ہیں وہاں ان کو پکارتے ہیں اور ان کے نظر و نیاز کرتے ہیں بلکہ دنیا کا یہ حال ہے کہ عوام تو چھوڑو علماء تک کو یہ شبہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں اور ہمارے سارے حالات دیکھتے بھی ہیں ان کو ساری دنیا کا پتا ہے پہلے یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا یہود کا تھا ان کے بعد یہ عقیدہ شیعوں میں آیا عبداللہ ابن سبا یہودی نے اس کی بنیاد ڈالی لیکن آج کل یہ عقیدہ شیعوں تک یہودیوں تک محدود نہ رہا بلکہ یہ عقیدہ تمام مسلمانوں میں پھیل چکا ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا فضل اور کرم ہے جو قرآن سے تھوڑے بہت وقفیت رکھتے ہیں اور جن کو اللہ نے وقلیل من عبادی شکور سے تعبیر فرمایا کہ وہ بہت توڑے لوگ ہیں باقی تقریباً پوری کی پوری امت شرک کی طرف گئی ہے جس طرح کہ قرآن کریم نے صاف الفاظوں میں فرمایا تھا مایو امین اللہ و وما يؤمنهم بالله إلا وأكثرهم المشركون غالبا استراني وما يؤمن اس طرح نہیں وهم مشركون الله كم وم ما ہی اللہ کے بیشی معاف دنیا کے اندر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان میں اکثر لوگ ایمان کے باوجود مشرق ہیں وہ آج کل کا نقشہ ہے تو گزرے ہوئے درس کے اندر ہم نے بتا دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنتے تابعین بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنتے امام بخاری بھی کہتا ہے کہ نہیں سنتے محدثین بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ مسئلہ اعتقادیات میں ہو تو قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی احادیث متواترہ پیش کرنے ہوں گے اجماع قطعی پیش کرنا ہوگا جو ان کے پاس نہیں ہمارے پاس جو روایات یہ پیش کرتے ہیں ہم نے ان کی توجیح بھی بتا دی مگر وہ روایات خبر واحد ہیں ان کے کام آنے والے نہیں قرآن کا مقابلہ کرنے والے نہیں آج کے درس میں ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ اگر یہ مسئلہ اعتقادیہ نہیں ہے جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ جی یہ کون سا عقیدہ ہے یہ تو نظریاتی بات ہے اس میں گنجائش ہے ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں تمہاری ساتھ ہم تمہارے طرح ہٹ درم نہیں کہ بس ایک بات پہ ڈٹ کر بیٹھ جائیں اور شرک کرتے رہیں نہیں نہیں اگر تم کہتے ہو کہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو ہم نے قرآن بتا دیا کہ نہیں سنتے اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے فرعی مسئلہ ہے تو پھر یہ قانون ہے تمہارے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نے بیان فرمایا کہ عقیدے کے اندر یہ چیزیں اگر فرعی مسئلہ ہو تو اپنے امام کا قول پیش کرو فقہ کی عبارت پیش کرو چنانچہ ہم نے قرآن سنا دیا نو آیتیں پڑھ کر سنا دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور پھر یہ بھی بتا دیا اگر سن لیں تو تمہارے کچھ کام آنے والے اس لیے کہ ان لوگوں کو کھجور کی گٹڑی کے اوپر جو سفید پردہ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں جو جو اتنا اختیار نہیں رکھتے وہ تمہارا کیا مدد کریں گے اگر یہ مسئلہ فرعی ہے تو تم تو کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم حنفی لوگ ہیں تم مرد کے بچے ہو بتا دو امام کا قول سنا دو کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ مردے سنتے ہیں بھئی امام صاحب کا نہ ہو امام ابو یوسف کا سنا دو اگر وہ بھی نہ ہو امام محمد کا قول بتا دو اگر وہ بھی نہ ہو تو امام ظفر کا قول بتا دو اگر وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو ہدایہ کی عبارت سنا دو بحر رائے کی سنا دو شامی کی سنا دو عالمگیریہ کی سنا دو بھئی کسی ایک فقہ کی کتاب سے حوالہ دے تو دو اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو ہم سنا دیتے ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے جس طرح رسول نے فرمایا جس طرح صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کی باتیں سننا وہ معجزہ ہے اس سے استدلال مت کرو عوام کو دھوکہ مت دو کہ بھائی غزوہ بدر کے بعد مشرقین مکہ کے مقتولین پر رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور ان سے بات کی وہ پیغمبر تھے پیغمبر سے پتھر نے بھی بات کی ہے لکڑی نے بھی بات کی ہے تو کیا تم یہ کہو گے کہ تمام لکڑیاں بولتی ہیں نہیں تو آئیے امام ابو حنیفہ کا حوالہ سن لو شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہے علامہ بشیر الدین قنوجی فتح غرائب فی تحقیق المذاہب سے نقل کرتے ہیں علامہ بشیر الدین قنوجی جو شاہ اسحاق کے شاگرد ہیں وہ فتح غرائب فی تحقیق المذاہب سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب دیکھو غرائب فی تحقیق المذاہب تفہیم المسائل صفحہ نمبر اکانوے پر لکھتے ہیں امام ابو حنیفا میل قبور صلاح فیو الصلاح فیسلمو ويخاطب ويتكلم ويقول يا أهل القبور هل لكم من خبر وهل عندكم من أثر أني أعطيتكم وناديتكم من شهور وليس سؤالي منكم إلا الدعاء فهل دريتم أم غفلتم فسمع أبو حنيفة يقول مخاطبا لهم فقال رحمه الله هل أجابوا لك قال لا فقال له سحكا لك وتربت يداك كيف تكلم أجسادا لا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون صوتا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مسلم فِي الْقُبُورِ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نیک لوگوں کی قبروں پر جاتا ان کو سلام دیتا اور ان سے مخاطب ہو کر ان سے باتیں کرتا اور ان سے کہتا تھا اے قبر والو کیا تمہیں کوئی خبر ہے کیا کوئی نشان ہے کئی مہینوں سے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور پکار رہا ہوں اور میرا سوال تم سے یہی ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو پس کیا تمہیں کوئی پتا چلا یا بے خبر ہی رہے ہو یہ وہ شخص قبروں سے کہتا ہے اور امام ابو حنیفہ دیکھ رہا ہے اب امام ابو حنیفہ کی بات سن لو تو امام ابو حنیفہ نے جب اس شخص کی بات سنی اور اس کو دیکھا کہ یہ تو قبر والوں سے گفتگو کر رہا ہے ان سے مانگ رہا ہے کہ تو میرے لیے اللہ سے مانگو تو امام ابو حنیفہ نے جب اس کو مردوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کیا مرد کیا مردوں سے تجھے کوئی جواب ملا امام ابو حنیفہ نے کیا پوچھا کیا مردوں نے تمہیں کوئی جواب دیا اس شخص نے کہا کہ نہیں پھر امام صاحب نے فرمایا دوری ہو تیرے لیے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں جس طرح کہ ہم اردو میں کہتے ہیں تو ہلاک ہو جا تمہاری آنکھیں نکلے امام ابو حنیفہ نے ان کو بد دعا دی کہ دوری ہو تیرے لیے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں تو ایسے جسموں سے کیوں بات کرتا ہے جو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کوئی آواز ہی سن سکتے ہیں بس بات یہی ہے کیفت کلم اجساد لا نہ جوابا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون صوتا کسی بھی آواز کے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے پھر بطور دلیل امام ابو حنیفہ نے وما انت بمسمع من فی القبور والے آیت آیت پڑی کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ مردے نہیں سنتے تو کس طرح مردوں کو پکارتا ہے یہ کون کہتا ہے زور سے بولو کون کہتا ہے امام ابو حنیفہ کون کہتا ہے امام ابو حنیفہ امام ابو غرائب فی تحقیق المذاہب اس سے نقل کیا تفہیم المسائل صفحہ کان میں تحریرات حدیث دو صفحہ دو سو ست الاقوال المرضیہ المرزیہ ساٹھ ان کتابوں نے امام ابو حنیفہ کا ذاتی مسلک نقل کر دیا اور بشیر الدین قنوجی نے ہمیں وہ حوالہ پیش کیا اب لوگ کیا کہتے ہیں بھئی یہ کتاب معتبر نہیں یہ کتاب معتبر نہیں یہ فتح غرائب فی تحقیق المذاہب یہ کوئی ایسی کتاب نہیں اب ہم اس پر ایک چھوٹا سا بیان دیتے ہیں تھوڑی سی تحقیق ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے فتح غرائب فی تحقیق المذاہب یہ کیسی کتاب ہے یہ لوگ جب ان کے خلاف ان کے خلاف قرآن تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا عوام کو یکسر قرآن سے غافل کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس جتنے مشرق ہیں ان کو قرآن کریم کی ترجمہ سے نفرت ہے ہمارا بیان سن لو جو ہم نے ایک بیان تقریباً چار گھنٹے یا کم و زیادہ کیا ہے جس پر ہم نے اکانوے تک آیات پیش کی ہیں اور کئی احادیث اور کئی علماء کے حوالے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھنا فرض ہے ایمان کی طرح فرض ہے اور قرآن کا ترجمہ سیکھے بغیر اس کی تلاوت کرنے کا کوئی ثواب نہیں اب یہ یہود و نسوارا نے جب دیکھ لیا کہ قرآن کے موجودگی میں ہم کسی کو مشرق نہیں بنا سکتے قرآن کے موجودگی میں ہم مسلمانوں کو بہلا نہیں سکتے تو یہود و نسوارا نے ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں دیگر کتب کی اہمیت ڈال دی شیوں کے ذریعے اہل تصوف کے ذریعے ان صوفیوں اور ان شیوں نے مسلمانوں کا وہ حال کر دیا کہ آج پندرہویں صدی کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو سننے والا اور ماننے والا کوئی نہیں صرف تلاوت کرنے والے لاکھوں اور کروڑوں میں لیں گے یہاں ہم کسی بڑی علمی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے ایک سادہ طریقہ بتاتے ہیں صرف انصاف کی اپیل کرتے ہیں ہم لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب یا اس میں کسی بھی روایت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت سامنے آ جائے اس کو دیکھو کہ اس روایت میں جو مضمون ہے وہ قرآن اور سنت متحرہ کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس روایت کا مضمون قرآن کے مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ یہ کتاب اور یہ روایت اچھی ہے اس لیے کہ قرآن کے مطابق بول رہا ہے اگرچہ وہ کتاب غیر مشہور ہو اور اس کا مصنف کوئی غیر معروف آدمی ہو لیکن جب بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات اور یہ کتاب اور یہ مصنف اچھا مصنف ہے اچھی کتاب ہے اس لیے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے لیکن اگر اس میں کوئی مسئلہ یا روایت قرآن اور سنت سے یکسر خلاف ہو اللہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے مثال کسی کتاب میں آ گیا کہ اللہ دو بھی ہو سکتے ہیں اللہ باللہ اللہ تو اگر کسی کتاب میں کوئی بات یا کوئی مضمون قرآن اور سنت کے خلاف آیا تو اگرچہ وہ کتاب کتنی بھی مشہور کیوں نہ ہو اور اس کا مصنف کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو لیکن جب اس کی بات اور اس کا مضمون قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ پھینک دو وہ پڑھنے کا قابل نہیں ہے اب ہم اس تحقیق کی بنیاد پر فتح غرائب فی تحقیق المذاہب کا یہ جو حوالہ ہم نے اب چند منٹ پہلے پیش کر دیا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ قبروں سے بات کرتا تھا اور ان سے دعا مانگتا تھا کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ خدا تمہیں ایسا ایسا کری تو مردوں سے بات کرتا ہے جس میں روح نہیں ہے یہ تو کچھ سنتے ہی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب اچھی نہیں ہے تو غیر مشہور ہم کہتے ہیں ان کی یہ بات قرآن کے عین مطابق ہے خواہ مصنف کچھ بھی ہو کتاب کیسی بھی ہو لیکن بات قرآن کے مطابق ہے اللہ کے فرمان کے مطابق ہے تو لہٰذا ہمیں سر اور چشم سے قبول ہے اس لیے کہ ہمارے لیے معیار قرآن ہے ہمارے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے لیے معیار مولوی ہوگا تمہارے لیے معیار قبر ہوگا تمہارے لیے معیار شرک ہوگا تمہیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں جس میں شرک ہو ہمیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں جس میں اللہ کا قرآن بول رہا ہو ذوق ذوق کی بات ہوتی ہے اب ایک تحقیق تو یہ ہوئی کہ یہ کتاب قرآن اور سنت کے مطابق بول رہا ہے اب آگے دیکھو اس کتاب کے بارے میں ذرا اور بھی وضاحت سن لو یہ کتاب فتح غرائب فی تحقیق المذاہب انتہائی معتبر اس لیے بھی ہے ایک بات تو گزر گئی کہ انتہائی معتبر اس لیے ہے کہ قرآن کے مطابق ہے دوسری بات یہ کتاب معتبر اس لیے بھی ہے کہ فقہ حنفی کے انتہائی معتبر کتاب فتح عالمگیریہ اگر کوئی دیکھ لے فتح عالمگیریہ کو تو فتح عالمگیریہ کے اندر بار بار اس کتاب کا حوالہ آتا ہے اور فتح عالمگیریہ شیخ نظام اور اس کے معاصرین پانچ سو علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے جب پانچ سو علماء نے اس کو پسند کیا جب بھی تو اس کو فتح عالمگیریہ کے اندر اس کا حوالہ نقل کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فقہ حنفی کے پانچ سو علماء نے اس کو پسند فرمایا ہے آپ دیکھیں ندائے حق جل تین صفحہ تریالیس اور صفحہ چوالیس کہ فتح عالمگیریہ میں جگہ جگہ اس کے حوالے آتے ہیں اگر یہ معتبر کتاب نہ ہوتی تو پانچ سو علماء اس پر کبھی اعتماد نہ کرتے تیسری بات علامہ بشیر الدین قنوجی نے اس پر اعتماد کیا حالانکہ بشیر الدین قنوجی شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں تفہیم المسائل صفحہ اکانوے پر اسی عبارت کو نقل کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شاہ بشیر الدین قنوجی شاہ اسحاق کے شاگرد کا بھی اس کتاب پر اعتماد تھا یعنی پہلی بات قرآن کے مطابق ہے دوسری بات فتح لمگیریہ کے پانچ سو علماء نے اس کتاب پر حوالہ دیا نمبر تین علامہ بشیر الدین قنوجی شاہ اسحاق کے شاگرد نے اس کا حوالہ دیا اس نے بھی اس پر اعتماد کیا نمبر چار مولانا سعد الدین عثمانی شاہ اسحاق کے مسائل اربائین کا ترجمہ کرتے ہیں اربائین دو بارہ سو پچپن ہجری میں لکھی گئی ہے بارہ سو پچپن کے ایک سال بعد شاہ محمد اسحاق صاحب کی زندگی ہی میں مولانا محمد سعد الدین عثمانی صاحب نے بارہ سو چھپن میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور نام رکھا رفاہ المسلمین فی شرح مسائل اربائین اس کے صفحہ نمبر ایک سو سات پر امام صاحب کے متعلق یہی روایت مولانا سعد الدین عثمانی نے نقل کی اور شاہ اسحاق نے دیکھ لی اگر اس پر اعتماد نہ ہوتا تو وہ نقل نہ کرتا اور شاہ اسحاق اس سے منع فرماتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نزدیک بھی یہ کتاب معتبر کتاب تھی پانچویں بات قاضی اسماعیل پنگ پوری یہ دیوبندی عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی فاتحہ کا صحیح طریقہ کتاب کو ترتیب دینے والا مولانا محمد الیاس خان حیدرآباد دکھن کے ہیں اور اس کتاب کے زمینہ میں یہی روایت امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھی گئی ہے اس کتاب فاتحہ کے صحیح طریقہ پر پینتالیس اکابرین علماء دیوبند نے تقریر فرمائی سب نے اسی روایت پر اعتماد کیا تقریر کرنے والوں میں شیخ حسین احمد مدنی مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی محمد شفیع صاحب کراچی قاری محمد طیب رحمہم اللہ ان سب نے تقریباً پینتالیس علماء ہیں ان میں سر فہرست یہ لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب کی تقریض کی اور اسی فتح غرائب فی تحقیق المذاہب پر اعتماد کیا معلوم ہوا کہ علماء دیوبند کا بھی اس کتاب پر اعتماد ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ صفحہ نمبر 110 111 دیکھ لیں نمبر چھ مفتی رشید احمد گنگوہی نے بھی امام ابو حنیفہ کو منکرین سماع موتا میں شمار کر کے اعتماد کا اظہار کیا وہ لکھتے ہیں اللہ الرشیدیہ صفحہ گیارہ اور صفحہ بارہ میں سو مسلک کے عائشہ مثل طریق امام ابو حنیفہ کی یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنے حالت پر رکھ کر اور معنی حقیقی پر معمول کر کے جو اصل موضوع لہو ہے حدیث میں کہ شرح قرآن ہے طویل مناسب ہے پھر آگے لکھتے ہیں لہذا حسب قاعدہ مرجح جانب آدمی سما ہے الحاصل ارجہ مذہب آد میں سما ہے حسب قواعد مفتی رشید احمد گنگوہی نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ کو منکرین سماع اموات میں شمار کر کے واضح کر دیا کہ امام ابو حنیفہ بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں اور راجح مسلک بھی یہی بتایا کہ مردے سنتے نہیں کبوتر ایک صفحہ نمبر تین سو انیس پر مولانا گنگو ہی یوں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں جو حضرات سے مائے موتا کا انکار کرتے ہیں ان میں صدیقہ بھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ابن عباس بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی سمائے موتا کا منکر ہیں اگر مفتی صاحب کو اس روایت پر اعتماد نہیں تھا تو کیوں امام ابو حنیفہ کو نہ سننے والے میں شمار کیا اس لیے شمار کیا کہ انہوں نے اس روایت پر اعتماد کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ مردوں کی سننے کا قائل نہیں ہے کچھ تو بولو نا قائل نہیں ہے مفتی عزیز الرحمان دیوبندی اسی مسلک وہ روایت کی تائید یوں کرتے ہیں فتح العلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان دیوبندی جن پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹھتیس پر لکھتے ہیں محققین احناف کا مذہب عدم سماع موتا ہے یعنی محققین جو امام صاحب کے مسلک کے ہیں وہ مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہے دوسری جگہ لکھتے ہیں فتح العلوم دیوبند جلد تین صفحہ دو سو اکیاسی فرماتے ہیں یہی مذہب مشہور یعنی آدم سما کا امام ابو حنیفہ کا بھی ہے یعنی امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے نہیں غایت الاوتار کی مصنف مولانا خرم علی اور مولانا احسن نانوتوی وہ غایت الاوتار صفحہ نمبر تین سو اکانوے اور صفحہ نمبر تین سو بہانوے پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں بالجملہ ہم لوگ اہل تقلید ہیں پایا اجتہاد نہیں رکھتے پھر جن فقہا کے ہم مقلد ہیں جب ان کے نصوص سے ثابت ہوا کہ میت کو فہم اور سما نہیں تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش کرنا بے موقع ہے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاف لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں مولانا خرم علی مولانا احسن نانوت بھی لکھتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک ماننے والے ہیں لہذا ہم اجتہاد کے پایا تک پہنچتے نہیں جب ہم فقہا کے مقلد ہیں تو انہی کا اتباع کریں گے ہم ان کی تقریر کریں گے اور ان علماء اور امام ابو حنیفہ کے مسلک والے سمائے موتا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ میت کو فہم اور سما نہیں ہے جب انہوں نے لکھا ہے کہ میت کو کفام اور سما نہیں ہے تو اس میں زیادہ گفتگو تفتیش کرنا بے موقع ہے یعنی یہ ماننا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک والے سمائے موتا کے قائل نہیں اب اس عبارت کے اندر جو لفظ آیا ہے ان کے نصوص سے ثابت ہوا اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تتبع اور استخرا میں اور بھی کئی نصوص ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے نصوص سے یہ نہیں کہا کہ ان کے نس سے ثابت ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خرم علی اور مولانا محمد احسن نانوتی رحمہ اللہ کو اور بھی کچھ عبارات اور کچھ نصوص معلوم ہیں جس کے اندر یہ آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ مردوں کے سننے کا قائل نہیں ہے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ مسائل ستہ ضروریہ صفحہ نمبر چھتیس میں لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان میں شارفی الدین صاحب لکھتے ہیں فوائد سلفیہ اور دوسری آیت شارفی الدین صاحب اور شاہ عبد القادر پہلا شارفی الدین فوائد سلفیہ میں لکھتے ہیں اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ آیت ایا کا ناگود و ایا نستعین کے تحت لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بیرائنی یہی فتح غرائب کی عبارت اردو میں نقل کی ہے انہوں نے اگر ان کو اس روایت پر اعتماد نہ تھا تو کیوں اپنی کتابوں کے اندر اسی کتاب کا حوالہ دیا اور یہ عبارت نقل کی مولانا منظور احمد نعمانی ستہ ضروریہ مسائل صفحہ چھتیس اس میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ سامائے اموات کے منکر ہیں یہ مولانا منظور احمد نعمانی نہ پنچ پیری ہے نہ وہابی ہے الیاز باللہ نہ کچھ اور ہے بلکہ مسلمان ہے اور تم لوگ ان کو مانتے ہو وہ لکھتا ہے ستہ ضروریہ میں کہ امام ابو حنیفہ سے اموات کے منکر ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے مسلک یہ ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے ہمارے اکابر علماء امام ابو حنیفہ اور جمہور کی طرح ام المومنین کے مسلک کو راجح اور قوی سمجھتے ہیں نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا بھی یہی مسلک ہے کہ مردے نہیں سنتے مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت پر اعتماد کیا تحریرات حدیث صفحہ دو سو افادات حسینیہ صفحہ الحیران دو سو ستاون آخری تائید مولانا محمد ابراہیم دہلوی دیوبندی نے سماع موتا پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے مفتی رشید احمد گنگوہی کا وہ فتویٰ بھی نقل کیا جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا مسلک عدم سماع موتا لکھا اور اس کتاب کشف مغالطات در مسئلہ سمائے اموات پر پینتالیس علماء دیوبند نے دستخط کی ہے ان پینتالیس علماء میں مفتی عزیز الرحمان دیوبندی شیخ محمود حسن دیوبندی مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی خلیل احمد سارن پوری مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا الیاس تبلیغی تقریباً پینتالیس علماء میں یہ سر فہرست لوگ ان سب نے اسی قول اور اسی فتح و غرائب فی تحقیق المذاہب کی روایت کی تصدیق کی تو تقریباً ان تیرہ نمبروں کے اندر کل چھ سو علماء نے اس روایت پر اعتماد کیا یہ چھ سو علماء یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مردوں کے سننے کا قائل نہ تھا اور ان کا قول ہے اور ان کا مذہب مذہب اور مسلک ہے کہ مردے والوں کی باتیں نہیں سنتے جب اتنے علماء اور محققین نے اس روایت پر اعتماد کیا پھر اس کے باوجود لوگ زد اور اعنات کی بنیاد پر کیڑے نکالتے ہیں یہ روایت کچھ یہ روایت ان کو اس لیے پسند نہیں کہ ان کی شرکیات کے خلاف ہے یہ پہلی روایت تھی یعنی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ فروعی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ فروعی مسئلے میں اپنے امام کا قول پیش کرو کہ وہ کہے کہ مردے سنتے ہیں یا اس کے مسلک کی کسی کتاب کو پیش کرو مگر وہ تو ان کے پاس نہیں ہے لہذا ہم دا بتا ستا د توحید سنت د کیسټو په مرکز اسلامی کیسټ هاوس د باندې بازار جانګيري کې هر سات د مدینه مسجد سره په خوا کې د جناب فتح الله صاحب سره ملاويږي او د دینه علاوه د دینی تقارو کیسټ هم تاسو لا د دې دکان